حضرت عبد الرحمن بن عثمان اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک معالج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے متعلق پوچھا کہ وہ اسے کسی دوا میں ڈالتا ہے تو آپ نے اسے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا سننے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انہتر